عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے اسے سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو لانا ہو بے شک تو ہی بڑی دہ والا